آپ کے سامنے ہر اتوار کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری پیاری وصیتیں بیان کی جا رہی ہیں بیچ میں عید کی مناسبت سے درس روک دیا گیا تھا آج سے پھر درس کا آغاز کیا جا رہا ہے اور وصیتیں آپ کی جو مرز الموت کی تھیں ان وصیتوں تک ہماری گفتگو پہنچی تھی اور آپ نے مرز الموت میں جو وصیتیں فرمائیں ان وصیتوں میں سے پانچ درس اس کے تعلق سے آپ کے سامنے ہو چکے ہیں آج چھٹا درس ہے مرض الموت کی وصیتوں کے متعلق جس میں آپ کی ایک وصیت آپ کے سامنے ہم بیان کرنے کی کوشش کریں گے اور وصیت حسن زن کی اللہ تعالیٰ کے ساتھ اچھی امید رکھنے کی صحیح مسلم کی روایت ہے جابر عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کے راوی میں فرماتے ہیں کہ سمعت النبی یا صلی اللہ علیہ وسلم قبل موت ہی بصلا ایام میں نے اللہ کے سور صلی اللہ علیہ وسلم سے ان کی وفات سے تین دن پہلے سنا یعنی تین دن پہلے آپ نے وصیت فرمائی مرض الموت کے اندر کیا آپ نے فرمایا لائے متن لائے متنّاََ اہدم اللہ وبائے حسن و بلّہ ابن کہ تم میں سے کسی کی موت نہ آئے مگر اس حال میں کہ وہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ حسن زن رکھنے والا ہو صحیح مسلم کی روایت ہے یعنی اللہ رب العامن کے بارے میں اچھی امید رکھے حسن زن رکھے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے ساتھ بہتر معاملہ کرے گا اللہ میری مغفرت کرے گا اللہ مجھے انشاءاللہ شاء اللہ جنت الفردوس میں جگہ عنایت فرمائے گا انسان اللہ تعالیٰ کے ساتھ حسن زن رکھے لیکن یاد رہے کہ یہ حسن زن اسی وقت مفید ہوگا جب انسان کا اسی کے مطابق عقیدہ اور عمل بھی ہوگا ایک انسان کا عقیدہ غلط ہے شرک کرتا ہے بدعت و خرافات کا عادی ہے اور اللہ رب العامن کے ساتھ اچھی امید رکھتا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے جنت الفردوس میں جگہ دے گا تو اس نے اگرچہ اچھی امید رکھی لیکن اللہ رب العامن کے دیگر حکموں کی اس نے پامالی کی اللہ کے تعالیٰ کے ساتھ حسن زن کا تقاضا یہ بھی ہے کہ انسان اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک نہ کرے اللہ رب العامن کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرائے خالص اللہ تعالیٰ کی عبادت کرے توحید خالص اس کے پاس ہو اس کے پاس نیک اعمال ہوں یہ بھی اللہ تعالیٰ کے ساتھ حسن زن کا ایک تقاضا ہے جو بہت بڑا تقاضا ہے تو صرف حسن زن کا تقاضے رکھ لینے سے کہ اللہ تعالیٰ میری مفرت کرنا اللہ تعالیٰ تو مجھے معاف کر دینا اور انسان کا عقیدہ خراب ہو شرک والا عقیدہ ہو تو ظاہر بات ہے اللہ ابراہن اس آدمی کی مفرت نہیں کرے گا یا انسان کے پاس عمل ہی نہیں ہے انسان سرکشی کی زندگی گزارتا ہے اور فرائض اور واجبات کو چھوڑ دیتا ہے اور اس کے پاس نیک امال ہے ہی نہیں اور مرتے وقت اللہ تعالیٰ سے حسن زن کی امید رکھے تو اگر ایسا انسان جس نے اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک نہیں کیا ہے اور گرچہ اس کے پاس نیک امال نہیں ہیں تو اللہ تعالیٰ انشاءاللہ ضرور اسے جنت کے اندر لے کر کے آئے گا لیکن حسن زن کا سب سے بڑا تقاضا یہی ہے کہ انسان اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک نہ کرے اللہ کی توحید خالص کو اپنائے اور اس طریقے سے اور اللہ ابامن کے بات کرے اور نیک امال کرے حسن زن بہت اہم چیز ہے بہت عظیم خصلت ہے جن لوگوں کی زندگیوں میں حسن زن پایا جاتا ہے ان کی زندگی سکون کے ساتھ اطمینان کے ساتھ گزرتی ان کی زندگی میں بے شعری نہیں ہوتی قلق نہیں ہوتا اضطراب نہیں ہوتا اللہ تعالیٰ ان کے ساتھ جو بھی فیصلہ کرتا ہے اس فیصلے پر حسن زن رکھتے ہیں وہ ان کی زندگی بڑے آرام و سکون کے ساتھ گزرتی ہے چاہے وہ بظاہر فیصلہ یا وہ چیز اس میں انسان کے نقصان ہی کیوں نہ ہو انسان کے پاس بیماری آتی ہے اللہ تعالیٰ کے ساتھ اس نے دم رکھے کہ اللہ تعالیٰ مجھے اس بیماری سے نجات دے گا اس بیماری کو اللہ تعالیٰ میری میرے گناہوں کا کفارہ بنائے گا اللہ تعالیٰ اس کے ذریعے سے میرے درجات کے اندر بلندی کرے گا یہ حسن دم رکھے انسان اللہ تعالیٰ کے ساتھ اس طریقے سے انسان تجارت کرتا ہے ناکامی ہوتی ہے اللہ تعالیٰ کے ساتھ حسن دم ضم رکھے کہ ہو سکتا ہے اسی کے اندر میرے لیے بھلائی ہو اگرچہ میں کامیاب نہیں ہوا میں نے محنت کی کوشش کی صحیح طریقہ اپنایا لیکن ممکن اسی کے اندر ہمارے لیے بھلائی ہو کیونکہ ہم نہیں جانتے اللہ تعالیٰ سب علم رکھنے والا کسی کی موت ہوتی ہے انسان شور شرابہ اور چیخو پکار شروع کر دیتا ہے کسی کی موت پر عزیز و قریب کی موت پر بھائی اللہ کا فیصلہ اس کے فیصلے پر راضی رکھیے رہیے اللہ تعالیٰ کے ساتھ اسے نظر رکھیے کہ اللہ نے فیصلہ میرے ساتھ جو کیا ہے بہتر فیصلہ کیا میں نہیں جانتا اللہ بہتر جانتا ہے ہنستے خضر علیہ السلام نے کشتی توڑ دی بظاہر غلط تھا لیکن اسی کے اندر خیر تھا بچے کو انہوں نے قطر کر دیا بظاہر غلط تھا لیکن اسی کے اندر خیر تھا ہمارے پاس علم نہیں ہے ہم کل کی باتوں کو نہیں جانتے ہیں ایک منٹ کے بعد کیا ہونے والا اس کو نہیں جانتے اور اللہ کا فرمان ہوا آسان تک روشین ہوا خیر الرقم ہو سکتا ہے جسے تم پہلے ناگوار سمجھتے ہو اسی کے اندر تمہارے لیے بھلائی ہو اور جسے تم بہتر سمجھتے ہو اسی کے اندر تمہارے لیے شر ہو ہم نہیں جانتے اللہ تعالیٰ بہتر جانتا ہے اس لیے ہمیشہ انسان کو اللہ تعالیٰ کے ساتھ حسن زن رکھنا چاہیے ایک انسان کے پاس اولاد نہیں ہے یقیناً تکلیف ہوتی ہے انسان علاج کرائے دعا بھی کرے اللہ تعالیٰ سے اسباب اختیار کرے لیکن اگر اسے اولاد نہیں ملتی ہے تو وہ شرکیہ کام نہ کرے ایسا قدم نہ اٹھائے جو شریعت کے خلاف ہو اللہ اور اس کے رسول کے حکموں کے خلاف اس فیصلے پر راضی رہے وہ دعا کرے علاج بھی کرے سب کچھ کرے جو جو حلال اور جائز ہے شریعت کے جو دائرے میں ہے لیکن اللہ تعالیٰ کے ساتھ اسے نظر رکھے کہ اللہ تعالیٰ نے میرے لیے اولاد نہیں لکھی تو ہو سکتا ہے اسی کے اندر خیر ہو ممکن ہے میرے لیے اولاد میرے لیے فتنے اور میری بربادی کا یا میرے لیے گناہ میں پڑ جانے کا اور میری سرکشی کا ذریعہ اور سبب بن جائے اللہ بہتر جانتا ہے ہو سکتا ہے میں اس آزمائش میں کامیاب نہ ہو پاؤں اولاد کی تربیت نہ کر سکوں ممکن ہے تو انسان ہمیشہ جب اللہ کے ساتھ اسے زن رکھتا ہے تو انسان کی پوری زندگی سکون کے ساتھ گزرتی ہے اطمینان کے ساتھ گزرتی ہے اسے کوئی ٹینشن اور کوئی فکر اور کوئی تکلیف نہیں ہوتی ہے فقر و فاقہ انسان کے پاس سامان نہیں ہے انسان اللہ کے بارے میں حسن رکھے محنت کرے کوشش کرے حلال ذریعہ اپنائے روزی کا لیکن اللہ کے فیصلے پر راضی رہے کہ ہو سکتا ہے میرے لیے اسی کے اندر بھلائی ہو دولت اگر مجھے مل جائے تو ہو سکتا ہے میں سرکش بن جاؤں نا فرمان بن جاؤں اللہ تعالیٰ کا اللہ کی بات میں چھوڑ دوں اس لیے اللہ تعالیٰ مجھے دولت شاید نہیں دے رہا ہے اللہ بہتر جانتا ہے تو ہمیشہ انسان کو اللہ کے فیصلے پر راضی رہنا چاہیے اور حسن زم رکھنا چاہیے جو بہت بڑی خصلت ہے وہ بہت بڑی عبادت ہے اور بہت بڑی نیکی ہے سمجھ لیجئے حسن زن اور اس طریقے سے بہت ساری بیماریوں کا علاج ہے یہ بہت ساری پریشانیوں کا علاج ہے حسن زن جو انسان حسن زن رکھتا ہے اپنے بارے میں بھی اپنے بچوں کے بارے میں اپنی بیوی کے بارے میں رشتہ داروں کے بارے میں دوست احباب کے بارے میں اللہ کے بارے میں انسان ہمیشہ خوشحال رہتا ہے خوشحالی مال و دولت کا نام نہیں ہے خوشحالی انسان کی زندگی میں جو سکون اطمینان ہے اس کا نام ہے کتنے لوگوں کے پاس مال و دولت کی کمی نہیں ہے لیکن خوشحال نہیں ہیں ہمیشہ وہ ٹینشن میں فکر میں سوچ میں اور ہمیشہ جو ہے کسی نہ کسی برائی کے اندر رہتے ہیں وہ تو اس لیے خوشحالی مال و دولت کی کثرت کا نام نہیں ہے خوشحالی انسان سکون کے ساتھ اطمینان کے ساتھ اللہ کی عبادت پر قائم رہتے ہوئے نبی کے اطاعت پر قائم رہتے ہوئے یہ جو کرتا ہے انسان یہ اصل خوشحالی ہوتی ہے تو انسان اللہ تعالیٰ کے ساتھ حسن زن رکھے دعا کرتا ہے انسان حسن زن رکھے کہ اللہ تعالیٰ میری دعا قبول کرے گا بلکہ اللہ کے سر کے حدیث ہے اد اللہ وان تم قنون ابل ایجاب تم دعا کرو تمہیں اس بات پر یقین ہونا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ تمہاری دعا قبول کرے گا تو انسان حسن زن اچھی امید رکھے اللہ ہر العالمین کے بارے میں ہر چیز کے بارے میں لیکن میں نے بتایا کہ عقیدہ اور ایمان عمل کے ساتھ اگر انسان کا عقیدہ اور عمل نہیں ہے اور حسن زن رکھتا اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا کیونکہ اس نے سبب کو چھوڑ دیا جیسے کوئی شادی نہ کرے اور اولاد کے لیے دعا کرے اللہ تعالیٰ سے اولاد کی بیت رکھے اللہ تعالیٰ اولاد پہاڑوں سے نہیں پیدا کرے گا بیوی سے پیدا کرے گا اور میاں بیوی کے ملنے سے اولاد پیدا ہوتی ہے تو انسان پہلے سبب اپنائے تو حسن زن اسی وقت فائدہ دے گا جب انسان کے پاس اسباب ہوں گے اعمال ہوں گے تب حسن زن کا فائدہ ہوگا ورنہ پھر کوئی فائدہ نہیں ہوگا اور حسن زن جو انسان اللہ تعالیٰ کے ساتھ رکھتا ہے تو اس جو امید ہوتی ہے یہ ایسی صفت ہے جو انسان کو خوارج سے ممتاز کرتی ہے خوارج جو ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ سے اس نظر نہیں رکھتے ان کے ہاں خوف ہی خوف ہوتا ہے جب کہ اللہ ابراہین کے ساتھ اچھی امید انسان کو رکھنا چاہیے اللہ ابراہین نے قرآن کریم کے اندر بیان فرمایا کہ وہ مجھے نبیوں کے بارے میں کہ مجھے پکارتے ہیں رغبت اور رحبت میں یعنی میرے میرے ساتھ اسے نظر رکھتے ہوئے اچھی امید رکھتے ہوئے اور جو کچھ میرے پاس ہے اس کے اس کی تلاش میں اور اللہ اور میرے میرے مجھ سے خوف رکھتے ہوئے میرے مجھ سے دعا کرتے ہیں تو یہ چیز جو ہے یہ انسان کی زندگی کے اندر ہونی چاہیے عبادت جو ہوتی ہے اس کے لیے تین ارکان ہوتے ہیں ایک رکن تو محبت ہے اور محبت کا مطلب یہ ہے کہ انسان اپنی چاہت سے اللہ رب العامین پر ایمان لائے اس کے نبی پر ایمان لائے اور جو عبادت کرے اللہ اور اس کے رسول سے اللہ سے محبت میں عبادت کرے وہ یہ محبت ہوتی ہے اور محبت کی قید سے جو منافق ہیں وہ نکل جاتے ہیں کیونکہ منافق جو ہوتا ہے وہ اللہ تعالیٰ سے اس کو محبت نہیں ہوتی نبی سے محبت نہیں ہوتی نہ دین سے اس کو محبت ہوتی ہے وہ صرف خوف کے مارے ڈر کے مارے اسلام قبول کرتا زبان سے دل میں اس کی محبت نہیں ہوتی تو محبت یہ پہلا بنیادی رکن ہے دوسرا رکن کیا امید کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ سے امید رکھنا کہ ہم جو عبادت کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کی اللہ تعالیٰ سے امید ہے اللہ اس بات کو قبول کرے گا یا ہم سے جو گناہ ہو جاتا ہے اللہ تعالیٰ سے ہمیں امید ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے گناہ کو معاف کر دے گا یہ حسن زن اور اچھی امید رکھنا امید کی جو قید ہے اس سے خوارج نکل جاتے ہیں کیونکہ جو خوارج ہیں ان کے ہاں اللہ تعالیٰ کی ذات سے امید نہیں ہے اسی لیے ان کے ہاں بڑے گناہ کا مرتکب کرنے والا ہمیشہ ہمیں جہنم کے اندر رہے گا اور ان کے ہاں جو ہے بڑا تشدد ہے بڑا غلو ہے ان کے ہاں اللہ کی ذات کی سے رحمت کی مایوسی ہے ان کے ہاں تو یہ چیزیں ان کے ہاں پائی جاتی ہیں تو خوارج سے یہ چیز انسان کو ممتاز کرتی ہے یہ صفت اور جو تیسری صفت ہے یا رکن ہے وہ خوف ہے کہ اللہ تعالیٰ سے خوف بھی ہونا چاہیے ڈر بھی ہونا چاہیے اور خوف کی قید سے مرجیا جن کے ہاں صرف اچھی امید ہے ان کے یہاں خوف نہیں ہے اگر انسان کے پاس صرف اچھی امید ہو خوف نہ ہو تو انسان سرکش بن جاتا ہے اور انسان کے پاس اگر صرف امید ہو خوف نہ ہو تو انسان اپنی زندگی سے جو ہے مایوس ہو جاتا ہے جی ہاں، اگر انسان کے پاس صرف جو ہے خوف ہے اور امید نہیں ہے تو وہ اپنی زندگی سے مایوس ہو جاتا ہے اور اگر انسان کے پاس صرف امید ہے خوف نہیں ہے تو انسان سرکش بن جاتا ہے اس لیے تینوں رکن عبادت کے لیے ضروری محبت اور اللہ تعالیٰ سے اچھی امید اور خوف خوف کا مطلب یہ ہے کہ انسان سے اگر یعنی اگر اس پر پہلو غالب آنے لگے امید کا گناہ پر گناہ کرتا جاتا ہے تو اس کو سوچنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ سزا بھی دینے والا ہے اللہ تعالیٰ عذاب بھی دینے والا ہے تو یہ بھی اس کے اندر ہونی چاہیے یہ چیز اس کو کیا کرے گی دین پر قائم رکھے گی عبادت پر قائم رکھے گی تو انسان کیونکہ اللہ نے جہاں جنت بنائی جہنم بھی بنایا اس لیے جہنم سے ڈرنا ہے انسان کو اللہ تعالیٰ کی بات کرنا ہے تو انسان اگر گناہ کرتا ہے تو اس کے اندر خوف غالب ہونا چاہیے اگر انسان زندگی سے یعنی بہت زیادہ اس کے اوپر خوف آ گیا ہے اور اس طریقے سے وہ سمجھ لیجئے کہ اس کے اندر مایوسی آ رہی ہے تو ایسی صورت میں اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو اس کے اندر اس کو چاہیے کہ حسن زن کو اپنے اوپر غالب کرے اچھی امید کو اپنے اوپر غالب کرے تو یہ تین ارکان ہیں عبادت کے محبت امید اور خوف اور اس کی مثال دی جاتی ہے سمجھنے کے لیے چڑیے کی جیسے چڑیا ہے محبت اس کا سر ہے محبت اس کا سر ہے بغیر سر کے کسی چڑیے کا وجود نہیں ہوتا ہے اسے بغیر محبت کے دین کا ایمان کا کوئی وجود نہیں ہے اگر کوئی بغیر محبت کے اللہ تعالیٰ سے محبت کیے بغیر ایمان لاتا ہے اس کا صرف زبان کا ایمان ہے دل کا ایمان نہیں ہے دل سے محبت ہونی چاہیے اللہ تعالیٰ سچی محبت صرف خوف میں ایمان لانا یہ کیا ہے نفاق ہے امید اور خوف کی مثال اس کے دو بازو جو ہوتے ہیں دو پر اس کی دی جاتی ہے جی ہاں اگر صرف امید یعنی ایک پر ہے کسی چڑیا کے پاس تو نہیں اڑ پائے گی دونوں چڑیا دو, دونوں بازو اس کے پاس ہونے چاہیے دنیا دونوں بازو دونوں پیر پر اس کے پاس ہونے چاہیے چڑیا کے پاس اگر صرف ایک پیر پر ہے ایک بازو ہے تو اڑ نہیں پائے گی ایسے ہی انسان زندگی اگر سکون کے ساتھ گزارنا چاہتا ہے تو اس کی زندگی کے اندر تینوں چیزیں ہونی چاہیے محبت بھی امید اور خوف بھی اللہ تعالیٰ کی ذات سے اچھی امید کہ اللہ تعالیٰ میری مفرت کرے گا اور جب گناہ ہونے لگے تو اللہ تعالیٰ کا خوف اور ڈر کہ اللہ تعالیٰ مجھے اس گناہ کی سزا دے گا اللہ مجھے جہنم میں داخل کرے گا اس لیے انسان پھر کیا کرے گا اللہ کی عبادت پر آئے گا اور اس طریقے سے اللہ کی عبادت پر قائم رہے گا اور ساری چیزیں اللہ کی محبت میں ہونی چاہیے کہ دل سے ہونی چاہیے رضامندی کے ساتھ ہونی چاہیے یہ نہیں کہ انسان صرف دکھاوے کے لیے یا خوف کے مارے ڈر کے مارے وہ کر رہا ہو کسی اور کا خوف دنیا کا خوف ہو اپنی اور یا اس طریقے سے لوگوں کے خوف کی بنا پر کر رہا ہے اس کے دل میں اللہ تعالیٰ کا خوف نہیں ہے تو یہ ساری چیزیں شرک بن جاتی ہیں اور اس طریقے سے انسان پہ ہمیشہ کے لیے جہنم کا مستحق بن جاتا ہے تو بڑی عظیم یہ وصیت نبی نے فرمائی کہ انسان ہمیشہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ حسن زن رکھے اچھی امید رکھے جب انسان اللہ تعالیٰ کے ساتھ حسن زن رکھتا ہے تو اللہ رب العامین بھی اس کے ساتھ اچھا معاملہ کرتا ہے اچھا معاملہ کرتا ہے اور سلب کہتے تھے کہ جو صرف محبت میں اللہ تعالیٰ کی بات کرتا ہے وہ زندیق ہے صوفی ہے وہ زندیق ہے اور جو صرف رجا میں امید میں اللہ کی بات کرتا ہے وہ مرجی ہے یعنی اس کے یہاں صرف امید ہے خوف نہیں ہے محبت نہیں اور جو صرف خوف میں محبت کرتا اللہ تعالیٰ کی خوف میں اللہ کی بات کرتا صرف اور اس کے یہاں اللہ سے اچھی امید نہیں ہے محبت نہیں ہے صرف خوف ہے اس کے یہاں اور خوف کی بنا پر اللہ کی بات کرتا تو خارجی ہے غروری ہے اور جو محبت اور خوف اور امید تینوں سے اللہ تعالیٰ کی بات کرتا ہے وہ پکا مومن اور پکا معاہد ہے سلفی ہے سلف صالحین کے عقیدے اور مناج پر ہے اللہ تعالیٰ ہمیں انہی کے عقیدے پر قائم رکھے امین والسلام علیکم و اللہ وبرکاتہ